خطبہ نمبر باسٹھ آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جب آپ علیہ السلام کو اچانک قتل سے ڈرایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَسِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمٍ فَرَجَتْ عَنِّي وَأَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَتِشُ السَّهْمُ وَلَا يَبْرَأُ الْكَلْمِ یاد رکھو میرے لیے خدا کی طرف سے ایک مضبوط و مستحکم سپر ہے اس کے بعد جب میرا دن آ جائے گا تو یہ سپر مجھ سے الگ ہو جائے گی اور مجھے موت کے حوالے کر دے گی اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم مندمل ہو سکے گا